وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تنخون قدیم اور ہر صاحب مذہب کا ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے پس تم لوگ نیک کاموں کی طرف سبقت کرو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ ہر صاحب دین و ملت کے لیے ایک مخصوص جہت ہوتی ہے جدھر وہ اپنی عبادتوں میں رخ کرتا ہے جیسے مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں مختلف مذاہب اور متعدد ادیان پائے جاتے ہیں اس لیے عقلمند آدمی کو چاہیے کہ ان میں جو سب سے بہتر اور اعلی و عرفہ دین ہو اسے اپنائے اور تمام اقلاع بنی نوع انسان کا اس پر اتفاق ہے کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جس میں انسان کے لیے تمام بھلائیاں جمع کر دی گئی ہیں اس لیے اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہر انسان کو ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہیے بس تم لوگ نیک کاموں کی طرف سبقت کرو کل میں مسابقت مسارات سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ اس میں دوسروں پر سبقت لے جانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور خیرات سے مراد وہ تمام اعمال صالحہ ہیں جن کے ذریعے دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کی جا سکتی ہے گویا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ تمہارا شیوا ہر خیر اور ہر بھلائی کی طرف سبقت کرنا ہونا چاہیے تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا اس میں اعمال صالحہ کے لیے ایک قسم کی ترغیب ہے کیونکہ آدمی کو جب یقین ہوگا کہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور اسے اس کے اعمال کا بدلہ چکائے گا تو پھر وہ آخرت کی تیاری میں تیز تر ہو جائے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہیں زمین کے گوشے گوشے سے جمع کرنے پر قادر ہے چاہے تمہارے اجسام و اعضا ہر طرف بکھر کیوں نہ گئے ہوں